نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب و روز سفر و حضر میں جو دعائیں مانگا کرتے تھے محدثین رحمہم اللہ نے انتہائی محنت اور جانفشانی سے یہ سب حدیث کی کتابوں میں جمع فرما دی ہیں قرآن پاک کی دعاؤں کے ساتھ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کے پڑھنے کا بھی اہتمام کیجیے یہ دعائیں نہایت جامع پر اثر اور بابرکت بھی ہیں اور ان سے یہ ہدایت بھی ملتی ہے کہ ایک مومن کے سوچنے کا صحیح انداز اس کی آرزوں کا حقیقی مرکز اور اس کی تمنائیں کیا ہونی چاہیے حقیقت یہ ہے کہ آدمی کی صحیح تصویر اس کی آرزوں ہی میں دیکھی جا سکتی ہے بالخصوص ان اوقات میں جب آدمی کو بھی اطمینان ہو کہ وہ بندوں کی نظر سے اوجھل ہے اور اس کی سرگوشی کو سننے والا صرف اس کا پروردگار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب کی تاریکی میں تنہائی میں لوگوں سے الگ اور لوگوں کی موجودگی میں جو دعائیں مانگا کرتے تھے ان کے لفظ لفظ سے اخلاص سوز شوق اور نور ٹپکتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ کوئی عظیم بندہ ہے جسے اپنے بندہ ہونے کا کامل احساس ہے اور وہ سراپا احتیاج بن کر ہر وقت اپنے رب سے مانگتا رہتا ہے اور اس کا شوق و انہماک برابر بڑھتا ہی جاتا ہے وہ جو کچھ مانگتا ہے اس کی روح یہ ہے کہ خدایا مجھے اپنا قرب عطا فرما اپنے غضب سے محفوظ رکھ اپنی خوشنودی سے نواز اور آخرت کی سرخ روئی اور کامرانی نصیب فرما صبح و شام کی دعائیں حضرت عثمان عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کا جو بندہ بھی ہر صبح اور شام کو یہ دعا پڑھ لیا کرے تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی بسم اللہ لا الارض ولا السماء مسند احمد خدا کے نام سے ہر کام کا آغاز ہے جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی وہ سننے والا اور جاننے والا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے صبح و شام اس دعا کو پڑھا کرتے تھے اور کبھی ترک نہ فرماتے تھے اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي ترمذي خدايا میں تجھ سے دعا اور آخرت میں آفیت کا طالب ہوں خدایا میں تجھ سے افو درگزر اور سلامتی اور عافیت چاہتا ہوں دین و دنیا کے معاملات میں اپنے اہل و عیال اور اپنے مال و دولت میں خدایا تو میری سطر پوشی فرما اور میری بے چینیوں کو امن و چین سے بدل دے خدایا آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر سے میری حفاظت فرما اور میں تیری عظمت کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں ناگہاں اپنے نیچے کی طرف سے ہلاک کیا جاؤں یعنی خدا مجھے زمین میں دھنسنے کے عذاب سے بچائے رکھے کاہلی اور گزدلی سے بچنے کی دعا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری میں رہتا تھا اور میں کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے سنا کرتا تھا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال و مسلم خدایا تیری پناہ مانگتا ہوں رنج و غم سے بے بسی اور کاہلی سے بخل اور بزدلی سے قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے دباؤ سے تقوی اور پاک دامنی کی دعا اللہم انی اسألک و والتقى والعفاف و خدایا میں تجھ سے ہدایت تقوی پاک دامنی اور کا سوال کرتا ہوں یہ دعا انتہائی جامعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار الفاظ میں در حقیقت وہ سبھی کچھ مانگ لیا ہے جس کی بندہ مومن کو ضرورت ہے دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچنے کی دعا اللہم احسن عاقبتنا فی العمور وعجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ طبرانی خدایا سارے کاموں میں ہمارے انجام بخیر فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ نماز کے بعد کی دعا حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے پھر فرمایا اے معاذ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ تم کسی نماز کے بعد ان کلمات کو ترک نہ کرنا ہر نماز کے بعد یہ کلمات ضرور پڑھا کرنا اللہم و شکرکا و حسن عبادتک خدایا تو میری مدد فرما اپنی یاد اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی اچھی بندگی کے لیے نبی کی وسیعت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت شداد بن عوص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی شداد جب تم دیکھو کہ دنیا والے سونا اور چاندی جمع کرنے میں لگ گئے ہیں تو تم ان کلمات کا ذخیرہ کرو اللہم انی اسلو الثبات فی العمر ولازیمت علی و اسلوکا شکر نعمتک کا و حسن قلبا سلیما و صادقا قلبن من خیر ما تعلم و بک من خیر ما تعلم و من لِمَا تَعْلَمْ إِنَّكَ الْغُيُوبِ مسند احمد خدایا میں ثابت قدمی اور راست بازی میں استقلال کا سوال کرتا ہوں اور تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور تیری بہترین بندگی بجا لانے کی توفیق مانگتا ہوں اور خدایا میں تجھ سے قلب سلیم اور زبان صادق کا خواستگار ہوں اور وہ ہر بھلائی تجھ سے مانگتا ہوں جس کا تجھے علم ہے اور ہر اس برائی سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو تیرے علم میں ہے اور اپنے سارے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہے بے شک تو غیب کی باتوں سے پوری طرح واقف ہے مغفرت و رضاء الہی کی دعا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیعت کرتے ہوئے فرمایا میں تمہیں چند کلمیں دینا چاہتا ہوں ان کے ذریعے رحمان سے سوال کرو رحمان کی طرف لپکو اور شب و روز انہی الفاظ میں خدا سے دعا مانگو اللہم انی اسألوک صحت فی ایمانی و ایمانا فی حسن خلق و نجاحا یتبعہ فلاہ و رحمتا منک و عافیتا و مغفرتا منک و ردوانا طبرانی حاکم خدایا میں تجھ سے اپنے ایمان میں صحت و قوت کا طالب ہوں حسن اخلاق میں ایمان کی تاثیر کا خواہا ہوں اور ایسی کامیابی چاہتا ہوں جس کے تحت آخرت کی فلاح حاصل ہو اور تجھ سے رحمت سلامتی گناہوں کی معافی اور تیری رضا کا طالب ہوں گناہوں سے پاک ہونے کی دعا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم نقع قلبی من الخطایا کما نقعی تصوب العبید من الدنس بعدت المشرق والمغرب معجم کبیر خدایا تو میرے دل کو خطاؤں کے میل سے ایسا پاک و صاف کر دے جیسے تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف ستھرا کر دیتا ہے خدایا تو مجھے گناہوں سے اتنا دور کر دے جتنی تو نے مشرق اور مغرب میں دوری کر رکھی ہے مخلوق کی نظر میں عزت کی دعا اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا خدا تو مجھے انتہائی صابر بنا دے اور بہت زیادہ شکر گزار بنا دے اور مجھے میری اپنی نگاہوں میں حقیر اور لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دے جامع دعا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے میں نماز میں مشغول تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے کچھ ضرورت تھی اور مجھے دیر لگ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ مختصر اور جامع دعائیں مانگا کرو پھر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر اور جامع دعا کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل واسالك مما سالك به محمد واعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لي من قضاء فاجعل عافيته رشدا حاکم خدا میں تجھ سے ساری کی ساری بھلائی کا سوال کرتا ہوں جلد ہونے والی کا بھی اور بدیر ہونے والی کا بھی معلوم کا بھی اور نامعلوم کا بھی اور میں ساری کی ساری برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں فوری ہونے والی برائی سے بھی اور بدیر ہونے والی برائی سے بھی معلوم سے بھی اور نامعلوم سے بھی اور میں تجھ سے جنت کا طالب ہوں اور ایسے قول و عمل کا جو جنت کے قریب کر دینے والا ہو اور میں جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس قول و عمل سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں جو جہنم سے قریب کر دینے والی ہو اور میں تجھ سے وہ بھلائیاں چاہتا ہوں جس کا سوال تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان ساری چیزوں سے جن سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اور یہ چاہتا ہوں کہ تو میرے حق میں جو فیصلہ بھی فرمائے اس کا انجام بخیر فرما اسلام پر قائم رہنے کی دعا اللہم احفظنی بالاسلام قائما واحفظنی بالاسلام قاعدا واحفظنی بالاسلام راقدا ولا تشمت بی عدوا حاسدا خدایا مجھے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر حالت میں اسلام پر قائم رکھ اور کسی دشمن اور حسد کرنے والے کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے نو مسلم کی دعا حضرت ابو مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد کا بیان ہے کہ جب کوئی شخص دین اسلام میں داخل ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نماز سکھاتے پھر اس کو بتاتے کہ اس طرح دعا مانگو اللہم لی ورحمنی وحدینی وعافینی ورزقنی خدایا تو میری مغفرت فرما مجھ پر رحم کر مجھے سیدھے راستے پر چلا مجھے عافیت بخش اور مجھے روزی عطا فرما نفاق اور بد اخلاقی سے بچنے کی دعا اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء اللہم انی اعوذ بکا من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق خدایا میں تیری پناہ چاہتا ہوں برے اخلاق برے اعمال اور خواہشات نفس سے خدایا میں تیری پناہ چاہتا ہوں جھگڑے نفاق اور بد اخلاقی سے ادائے قرض کی دعا حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک مقاتب غلام حاضر ہوا اور بولا حضرت میری مدد فرمائیے میں مکاتبت کا معاوضہ ادا نہیں کر پا رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں تمہیں وہ دعا کیوں نہ سکھا دوں جو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اگر تمہارے ذمے احد پہاڑ کے برابر قرض بھی ہوگا تو خدا اس کو ادا کر دے گا مکاتب نے عرض کیا یہ دعا مجھے ضرور سکھائیے چنانچہ آپ نے یہ دعا بتائی اللہ مکفنی بحلالک عن حرامک وغنینی بفضلک عن من سواک خدایا مجھے جس کے حلال دے کر حرام روزی سے بے پرواہ کر دے اور اپنے فضل و احسان سے مجھے اپنے سوا ہر ایک سے بے نیاز کر دے